حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے منہ در منہ بیان کیا انہوں نے بتلایا کہ جس مدت میں میرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق تھی میں سفر تجارت پر شام میں گیا ہوا تھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہر قل کے پاس پہنچا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت واحیہ کلبی رضی اللہ عنہ وہ خط لائے تھے اور عظیم بصرا کے حوالے کر دیا تھا اور ہرقل کے پاس اسی سے پہنچا تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہرقل نے پوچھا کیا ہماری حدود سلطنت میں اس شخص کی قوم کے بھی کچھ لوگ ہیں جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے درباریوں نے بتایا کہ جی ہاں موجود ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر مجھے قریش کے چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ بلایا گیا ہم ہرقل کے دربار میں داخل ہوئے اور اس کے سامنے ہمیں بٹھا دیا گیا اس نے پوچھا تم لوگوں میں اس شخص سے زیادہ قریبی کون ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا کہ میں زیادہ قریب ہوں اب درباریوں نے مجھے بادشاہ کے بالکل قریب بٹھا دیا اور میرے دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا اس کے بعد ترجمان کو بلایا اور اس سے ہرقل نے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ میں اس شخص کے بارے میں تم سے کچھ سوالات کروں گا جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے اگر یہ یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ جھوٹ بولے تو تم اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دینا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھی کہیں میرے متعلق جھوٹ بولنا نقل نہ کر دیں تو میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا پھر ہر قل نے اپنے ترجمان سے کہا کس سے پوچھو کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ اپنے نصب میں کیسے ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ان کا نصب ہم میں بہت ہی عزت والا ہے اس نے پوچھا کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے بیان کیا کہ میں نے کہا نہیں اس نے پوچھا تم نے دعوی نبوت سے پہلے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی تھی میں نے کہا نہیں پوچھا ان کی پیروی معزز لوگ زیادہ کرتے ہیں یا کمزور میں نے کہا کہ قوم کے کمزور لوگ زیادہ ہیں اس نے پوچھا ان کے ماننے والوں میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یا کمی میں نے کہا کہ نہیں بلکہ زیادتی ہوتی رہتی ہے پوچھا کبھی ایسا بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ کوئی شخص ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر ان سے پھر گیا ہو میں نے کہا ایسا بھی کبھی نہیں ہوا اس نے پوچھا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے میں نے کہا کہ ہاں اس نے پوچھا تمہاری ان کے ساتھ جنگ کا کیا نتیجہ رہا میں نے کہا کہ ہماری جنگ کی مثال ایک ڈول کی ہے کبھی ان کے ہاتھ میں اور کبھی ہمارے ہاتھ میں اس نے پوچھا کبھی انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ بھی کیا میں نے کہا کہ اب تک تو نہیں کیا لیکن آج کل بھی ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں ان کا طرز عمل کیا رہے گا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم اس جملے کے سوا اور کوئی بات میں اس پوری گفتگو میں اپنی طرف سے نہیں ملا سکا پھر اس نے پوچھا اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ تمہارے یہاں کسی نے کیا تھا میں نے کہا کہ نہیں اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے کہو کہ میں نے تم سے نبی کے نصب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ تم لوگوں میں باعزت اور اونچے نصب کے سمجھے جاتے ہیں انبیاء کا بھی یہی حال ہے ان کی بوسط ہمیشہ قوم کے صاحب حسب و نصب خاندان میں ہوتی ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی ان کے باپ دادوں میں بادشاہ گزرا ہے تو تم نے اس کا انکار کیا میں اس سے اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ اپنی خاندانی سلطنت کو اس طرح واپس لینا چاہتے ہوں اور میں نے تم سے ان کی تباہ کرنے والوں کے متعلق پوچھا کہ آیا وہ قوم کے کمزور لوگ ہیں یا اشراف تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگ ان کی پیروی کرنے والوں میں زیادہ ہیں یہی طبقہ ہمیشہ سے انبیاء کا اتباع کرتا رہا ہے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے دعوی نبوت سے پہلے ان پر جھوٹ کا کبھی شبہ کیا تھا تو تم نے اس کا بھی انکار کیا میں نے اس سے یہ سمجھا کہ جس شخص نے لوگوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول دے گا اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر کوئی شخص ان کے دین سے کبھی پھرا بھی ہے تو تم نے اس کا بھی انکار کیا ایمان کا یہی اثر ہوتا ہے جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا کم ہوتی ہے تو تم نے بتایا کہ ان میں اضافہ ہی ہوتا ہے ایمان کا یہی معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جائے میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے تو تم نے بتایا کہ جنگ کی ہے اور تمہارے درمیان لڑائی کا نتیجہ ایسا رہا ہے کہ کبھی تمہارے حق میں اور کبھی ان کے حق میں انبیاء کا بھی یہی معاملہ ہے انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور آخر انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کبھی خلاف عہد بھی معاملہ کیا ہے تو تم نے اس سے بھی انکار کیا انبیاء کبھی عہد کے خلاف نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے پاس کہ کیا تمہارے یہاں اس طرح کا دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا تھا تم نے کہا کہ پہلے کسی نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا میں اس سے اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر کسی نے تمہارے یہاں اس سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کیا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھی اس کی نقل کر رہے ہیں بیان کیا کہ پھر ہر قل نے پوچھا وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں میں نے کہا نماز زکوٰۃ صلہ رحمی اور پاک دامنی کا آخر اس نے کہا کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یقیناً وہ نبی ہیں اس کا علم تو مجھے بھی تھا کہ ان کی نبوت کا زمانہ قریب ہے لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ تمہاری قوم میں ہوں گے اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کا یقین ہوتا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرتا اور اگر میں ان کی خدمت میں ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا اور ان کی حکومت میرے ان دو قدموں تک پہنچ کر رہے گی ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے پڑھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم روم ہر قل کی طرف سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں اسلام لاؤ تو سلامتی پاؤ گے اور اسلام لاؤ تو اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا لیکن تم نے اگر منہ مو موڑا تو تمہاری رعایا کے کفر کا بار بھی سب تم پر ہوگا اور اے کتاب والو ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں اللہ تعالیٰ کے فرمان اشہد و بن مسلمون تک جب ہر کل خط پڑ چکا تو دربار میں بڑا شور برپا ہو گیا اور پھر ہمیں دربار سے باہر کر دیا گیا باہر آ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی قبضہ کا معاملہ تو اب اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ملک بن ملک بنی الاسور ہرکل بھی ان سے ڈرنے لگا اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے اور آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی میرے دل میں بھی ڈال ہی دی ظاہری نے کہا کہ پھر ہرکل نے روم کے سرداروں کو بلا کر ایک خاص کمرے میں جمع کیا پھر ان سے کہا اے رومیوں کیا تم ہمیشہ کے لیے فلاح اور بھلائی چاہتے ہو اور یہ کہ تمہارا ملک تمہارے ہی ہاتھ میں رہے اگر تم ایسا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو راوی نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی وہ سب وحشی جانوروں کی طرح دروازے کی طرف بھاگے دیکھا تو دروازہ بند تھا پھر ہر کل نے سب کو اپنے پاس بلایا کہ انہیں میرے پاس لاؤ اور ان سے کہا کہ میں نے تو تمہیں آزمایا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پختہ ہو اب میں نے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا جو مجھے پسند تھی چنانچہ سب درباریوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو تریپن